حضرت عطا رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو کوئی چیز زندگی بھر کے لیے دی گئی وہ اسی کی ہے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی یعنی اصل شخص کی موت کے بعد اس کے وہ رسا کی ہوگی سنن نسائی حدیث نمبر 3761